السلام السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و ابد الصلاۃ باد الفرید و صلاۃ اللّہ مسلم کی صحیح معزز و مکرم و محترم سامعین آج ماہ محرم کی چاند کے لحاظ سے چار تاریخ ہے ماہ محرم بڑی عظمتوں اور فضلتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کی دو حیثیت ہے ایک حیثیت شرعی ہے اور ایک حیثیت تاریخی ہے جہاں تک اس کی شرعی حیثیت کی بات ہے تو اس کی بھی دو حیثیتیں ہیں ایک تو یہ کہ حرمت والا مہینہ ہے تعظیم و ادب والا مہینہ ہے حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جنگ کی شروعات کرنا منع کیا گیا ہے اور ان مہینوں کے اندر جو حرمت والے مہینے ہیں اپنے آپ پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے حرمت والے مہینے چار ہیں القیدہ ذوالحجہ محرم اور رجب کا مہینہ تو اس کی شرعی حیثیت یہ کہ ہو گئی کہ یہ حرمت والا تعظیم و ادب والا مہینہ ہے دوسری اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا یہ مصنون عمل ہے صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے بہتر مہینہ روزوں کے لیے اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر نماز رات کی نماز ہوتی ہے تحجد یعنی قیام اللہ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کے بعد روزوں کے لحاظ سے سب سے کون سا بہتر روزہ یا کون سا مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے کا زیادہ اجر ہو تو نبی نے فرمایا شہر اللہ لذی تدعون المحرم اللہ کا وہ مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ مصنون عمل ہے اور ماہ رمضان کے بعد سب سے بہتر مہینہ روزہ رکھنے کا ماہ محرم خاص طور سے محرم کی نو اور دس تاریخ اس دن روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہوں کو اللہ حربان معاف کر دیتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس مہینے کی دو حیثیت ہو گئی شرعی ایک تو حرمت والا مہینہ نمبر دو روزہ رکھنے والا مہینہ جہاں تک تاریخی حیثیت کی بات ہے تو اس تاریخی حیثیت کی بھی دو حیثیتیں ہیں پہلی حیثیت یہ ہے کہ محرم کی دس تاریخ یہ ظلم سے نجات کا دن ہے اور جو مظلومین تھے مقہورین تھے ستائے ہوئے تھے ان لوگوں کی فتح اور جیت کا دن ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجد کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں کے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا مکہ کے اندر بھی روزہ آپ رکھتے تھے قریش اور کفار مکہ محرم کی دس تاریخ کو روزہ رکھتے تھے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح روایت جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو یہودیوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو کہا کیوں روزہ رکھتے ہو کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ محرم کی دس تاریخ کو یعنی عاشورہ کے دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنو اسرائیل کو نجات دی تھی اس لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ محرم کی دسویں تاریخ ہے جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے نجات فرعون سے نجات کا دن ہے اللہ رب العالمین کو نجات دی فرعون کے ظلم سے اور فرعون کو اور اس کے علاوہ لشکر کو سمندر کے اندر غرق کر دیا ڈبو دیا محرم کی دستاری کو یہ اصل روزہ رکھنے کا سبب ہے جو محرم کی دستاری کو روزہ رکھا جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محرم کی دستاری کو روزہ رکھنے سے منع کیا اور کہا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو میں محرم کی نو تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا اس لیے افضل یہ ہے کہ انسان محرم کی نو تاریخ کو بھی روزہ رکھے اور دس تاریخ کو بھی روزہ رکھے یہودیوں کی مخالفت میں یہودیوں کی مخالفت میں آپ نے ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیا اور کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کی نو تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا آپ نے کب فرمایا ماہ محرم میں سن گیارہ ہجری میں اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے آئندہ محرم کا مہینہ آپ کو نہیں ملا تو آپ کی تمنا تھی اور آپ کی خواہش تھی کہ محرم کی نو تاریخ کو روزہ رکھنا اسی لیے یہودیوں کی مخالفت میں ہمیں محرم کی نو تاریخ اور دس تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے آج چار تاریخ ہے محرم کی آنے والا بدھ محرم کی نو تاریخ ہے اور جمعرات دس تاریخ ہے چاند کے لحاظ سے میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں چاند کے لحاظ سے آج محرم کی چار تاریخ آنے والا جو بدھ ہے وہ محرم کی نو تاریخ ہوگی اور جمعرات دس تاریخ ہوگی یعنی اٹھارہ اور انیس اگست سعودی عرب کے لحاظ سے نو اور دس محرم بنتا ہے اس دن دو دن کا روزہ رکھنے سے انسان کے ایک سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو ایک یہ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت محرم کی دس تاریخ کی ہو گئی البتہ اس کے تعلق سے جو اور باتیں بیان کی جاتی ہیں ہمارے ملکوں کے اندر کہ محرم کی دس تاریخ کو نور علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے رکی یا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا یا ایوب علیہ السلام کو شفا ملی یا موسا علیہ السلام کو جادوگروں پر جو ہے کامیابی ملی اس طرح کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہوئی جس آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا یہ ساری باتیں بے سروپا کی ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ سب جھوٹی اور گڑی ہوئی باتیں ہیں اصل بات یہ ہے کہ محرم کی دس تاریخ کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا اور فرعون کو غرق کر دیا سمندر کے اندر یہ یہ اصل بات ہے اس لیے آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا تو یہ اس کی حقیقت ہے اس لیے ہم محرم کی دس تاریخ کو یا نو دس کو روزہ رکھیں دوسری جو اس کی حیثیت ہے تاریخی وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہجری سال ہے اسلامی سال اس کی شروعات محرم سے ہوتی ہے اور یہ سن سترہ ہجری کی بات ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے ابو موسا عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے انہوں نے آپ کے پاس یہ شکایت بھیجی کہ آپ کا ہمارے پاس خط آتا ہے یا فرمان جاری ہوتا ہے اس پہ تاریخ نہیں لکھی رہتی ہے تو ہمیں یہ نہیں معلوم پڑتا کہ آپ کا پہلا فرمان کون سا ہے بعد والا کون سا ہے اس لیے کوئی تاریخ طے کر لیں جب یہ خط ان تک پہنچتا ہے ابی المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا انہی میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھی تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے اس واقعے سے ہمارے سال کی شروعات ہو پھر محرم سے اسلامی سال کی شروعات قرار پائی کیونکہ نبوت کے تیرہویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے انصار صحابہ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے آپ نے ان سے بیعت لیا تھا کہ اگر ہم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئیں گے تو آپ لوگ ہماری مدد کریں گے تو ان سب اس پر بیعت ہوئی تھی اور یہ حج کے موسم میں بیعت ہوئی تھی دلہجہ کے مہینے میں اور اور دلہجہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے محرم کا مہینہ آتا ہے اسے اور دلہجہ کے بعد حج کے بعد ہی صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے نکل کر کے مدینہ جانے لگے تھے مدینہ جانے لگے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مدینہ گئے جب سارے لوگ مکہ مکرمہ سے صحابہ تقریباً چلے گئے اس کے بعد آپ آخر میں گئے کیونکہ اگر آپ پہلے چلے جاتے تو جو صحابہ کرام بچتے ان پر اور لوگ ظلم کرتے اس لیے آپ نے پہلے صحابہ کرام کو بھیج دیا اور سب سے لاسٹ میں یا سب سے آخر میں آپ گئے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ تو ذلحجہ کے بعد جو مہینہ آتا ہے محرم کا مہینہ آتا ہے اس لیے محرم سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے تو یہ جو محرم کی دس تاریخ ہے یہ جو مظلومین ہیں مقہورین ہیں یا ستائے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے فتح اور کامیابی کا دن ہے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی دلجا کے محرم کی دس تاریخ کو اور اس زمانے کا جو سب سے زیادہ ظالم اور سپر پاور اور بڑی طاقت والا تھا فرعون اس کو اللہ رب العالمین نے لشکر کے ساتھ سمندر کے اندر غرق کر دیا اور اللہ رب العالمین نے غریبوں کی اور مسلمانوں کی زمانے کے لحاظ سے ان کی اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی تو یہ میرے بھائیوں ماہ محرم کی یہ اصل حیثیت ہے ایک شرعی اور ایک تاریخی لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے اس کی دونوں حیثیتیں بھلا دی اور اس کی ایک نئی حیثیت لوگوں کے اندر متعارف کرایا اور وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کو بنیاد بنا کر کے یہ ساری باتیں لوگ بھول گئے اب لوگوں کو اگر یاد ہے محرم کا مہینہ تو صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کا جو روزہ رکھتے ہیں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں حالانکہ حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی ہے ہمارے نبی کی وفات کے اکیاون سال بعد ہوئی ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر دین کو مکمل کر دیا علی و مکمل تو الکم و اتمم تو علیہ احمدی ودیۃ القم الاسلام دین ہمارے نبی پر دین مکمل ہو گیا اور نعمت اللہ نے مکمل کر دی اب اکیاون سال کے بعد اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہوگا اس لیے اس حادثے کا روزے سے یا ماہ محرم کی فضیلت سے اور اس کی عظمت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو بعد میں پیش آنے والا ایک واقعہ ہے جو واقعہ رونما ہوا اور یقیناً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا اور کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں پھول ہیں وہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں ہنستے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا ایک طرف تقریباً ڈیڑھ سو لوگ تھے اور ایک طرف جو ہے ہزاروں کا لشکر تھا اس لیے ہنستے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا لیکن یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شہادت انسان کو بستر پر نہیں ملتی ہے شہادت انسان کو میدان میں ملتی ہے اور ہمارے نبی کی پیشین گوئی تھی کہ ان کو ہماری امت ہی کے لوگ قتل کریں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کی پیشین گوئی تھی حتیٰ کہ آپ کو باقاعدہ مٹی بھی دکھائی گئی تھی جبیل امیر نے مٹی دکھائی تھی لا کر کے کربلا سے کہ جہاں ان کو شہید کیا جائے گا قتل کیا جائے گا ہمارے ہماربی نے پوچھا کون قتل کریں گے کہا تمہاری امت کے لوگ ہی قتل کریں گے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے شہادت کی پیشیدگوئی تھی اور شہادت انسان کو بستر پر نہیں ملتی ہے اس کے لیے انسان کو باہر جانا پڑتا ہے اور پھر شہادت سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہوا اعزاز ہے یہ شہادت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے شہادت سے سرفراز کرتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں جنت کے بالا خانے میں ہیں سارے نوجوانوں کے سردار ہیں جو بھی جنت کے اندر جائیں گے نوجوان سب کے سردار حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں بڑی فضیلت ہے بڑے مناقب ہیں بڑے محاسن ہیں حسِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی ہسِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی میرے بھائی وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی جیسا کہ بہت سارے لوگ اس کو بابر کراتے ہیں کہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی ایسی بات نہیں ہے یہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو تمہار نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت ہی کے لوگ قتل کریں گے ان کو نمبر ایک نمبر دو دلیجا کی آٹھ تاریخ کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے جانے لگے عراق تو وہاں کے کرام ان کو منع کیا صحاب ان کو منع کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا عبداللہ بن عمر نے منع کیا عبداللہ بن جعفر بن نبی طالب نے منع کیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا جابر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابو واقد اللیشی نے ابو سعید الخدری نے خود ان کے بھائی محمد بن حنفیہ نے منع کیا اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو یہ صحاب کرام ان کو منع کرتے وہ بھی ساتھ جاتے اور جانے والے کتنے تھے ہمارے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو لوگ یا اس کے آس پاس زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ گئے کیا مسلمان صرف اتنے ہی تھے مکی مکے کے اندر مدینے کے اندر تو ان کے ساتھ صرف ڈیڑھ سو گئے باقی لوگ نہیں گئے تو حضرت حسین بھی سمجھتے تھے رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جانے والے بھی سمجھتے تھے اور جو نہیں گئے وہ بھی سمجھتے تھے کہ اسلام اور کفری کی جنگ نہیں ہے یہ کہ اس کو اسلام اور کفری کی جنگ کہا جائے اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب راستے میں پہنچتے ہیں عراق کے راستے میں تو ان کو اطلاع پہنچتی ہے کہ عقیل بن نبی طالب کو قتل کر دیا گیا ہے جن کو انہوں نے بھیجا تھا عراق میں یا کوفہ میں معاملات کو جاننے کے لیے ایک نمائندہ کے طور پر بھیجا تھا انہوں نے عقیل کو تو ان کو قتل کر دیا گیا اور جب ان کو قتل کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی مجھے میری ایک وصیت ہے اور یہ وصیت نواز رسول ہنستے حسین کو پہنچا دیا جائے کیا ان کی وصیت تھی انہوں نے منع کر دیا تھا کہ عراق مت آئیے آپ کوفہ جیسے انہوں نے میرے ساتھ بدہدی کی ہے اور میرے ہاتھوں پر بیعت کیا لیکن مجھے چھوڑ دیا اور پھر مجھے قتل کر دیا گیا میرا کوئی ساتھ نہیں دیا ایسے ہی میں آپ کو یہاں آنے سے منع کرتا ہوں ان کی باتوں پر بھروسہ مت کرنا یہ کسی نے لکھ کر کے دیا عقیل بن نبی طالب نے مسلم بن عقیل بن نبی طالب نے انہوں نے منع کر دیا جب راستے میں ان کو اطلاع پہ پہنچتی ہے یہ خبر کہ ان کو قتل کر دیا گیا تو وہاں سے واپس ہونا چاہتے ہنستے حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ سب حقائق ہیں تاریخ کے اندر درج ہیں اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ راستے سے واپس نہیں ہوتے قطان ظاہر بات اسلام اور کفر میں جنگ لڑنا ہے واپسی نہیں ہو سکتی ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی مسلم بن عقیل نے ان کو منع کیا اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو مسلم بن عقیل ان کو منع نہیں کرتے چلیے اور آگے چلتے ہیں جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تین باتیں ان کے سامنے رکھی تھی پہلی بات یہ تھی کہ میں جہاں سے آیا مجھے وہاں واپس جانے دیا جائے کہاں مکہ دوسری بات یہ تھی کہ مجھے کسی سرحد پر بھیج دیا جائے سرحد کی حفاظت کرتے کرتے میں وہیں پر اپنی زندگی گزار لوں گا تیسری بات تھی کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے تین باتیں تھیں اور جو یزید کی طرف سے کمانڈر تھے ان کا نام تھا عمر بن سعد بن نبی وقاص سعد بن نبی وقاص کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے یہ اشر مبشرہ میں سے ہیں وہ دس صحابہ جن کو ہمارے میں جنت کی بشارت دی انہی میں سے سعد اقاص بھی ہیں جنہوں نے قادسیہ کو فتح کیا اور مصر کو فتح کیا تھا سعد سعد عظیم عظیم بڑے بڑے کمانڈر اور جنرل تھے صحابی ان کے لڑکے عمر بن سعد وہ کمانڈر تھے یزید کی طرف سے تو یہ تین مطالبے رکھے عمر بن سعد کے سامنے انہوں نے آ کر کے عبداللہ بن زیاد وید بن نبی زیاد کو آ کر کے جو وہاں کا جو گورنر تھا کوفے کا آ کر کے بتا دیا اس نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کے اس ان کے مطالبے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس نے قبول کرنا بھی چاہا لیکن ایک بہت ہی خبیص قسم کا شخص تھا ان کے ساتھ اس کے ساتھ جس کا نام تھا شمر بن دل اور جوشن اس نے ان کو اور غلا دیا بھڑکا دیا کہا کہ نہیں اگر حضرت حسین کی باتیں ہم مانتے تو پہلے ان سے کہیے کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں پھر میں ان کو جہاں چاہوں گا وہاں بھیج دوں گا کیونکہ آپ یہاں کے گورنر ہیں یہ سمجھا دیا اور یہ بات اس کے دماغ میں آ گئی اس لیے اس اس نے حضرت حسین کے اس مطالبے ان مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا پہلے اس نے مانا کہا ٹھیک ہے ہم ان کے ان مطالبے کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کے اس کے ساتھ رہنے والا ایک شخص جس کا نام تھا شمبر بن دل جو جو جوشن جس کے حکم اور اشارے ہی پر حضرت حسین کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا تو اس نے بہکا دیا اور کہا کہ نہیں پہلے ان سے کہیے کہ آ کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کریں میرے حوالے کریں اس کے بعد پھر وہ آپ جو چاہیے گا ان کے ساتھ کیجیے گا یزید کے پاس بھیجنا مکہ بھیج دینا کہیں بھیج دینا اس کے بہکاؤ میں آ کر کے اس نے کہا کہ نہیں پہلے آپ ہمارے حوالے کیجیے حضرت حسین کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ آپ ہمارے وحید اللہ بن زیاد کے حوالے ہو جائیے سرنڈر کر جائیے انہوں نے کہا کہ میں اس کے سرنڈر نہیں کروں گا میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا چاہے مجھے قتل کر دیا جو بھی جب میں اس کے اپنا ہاتھ نہیں دوں گا یہیں پر اختلاف ہوا اور اس کے بعد یہیں پر جنگ ہوئی لڑائی ہوئی اور محرم کی دستاری کو مظلومانہ طور پر ہنستے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ڈیڑھ سو لوگ تھے اور ایک طرف ایک ہزار کا لشکر تھا قتل کرنے والے کون تھے وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو بلایا تھا وہی لوگ تھے کوفی لوگ تھے جو آج ماتم کرتے ہیں اپنا سینہ پیٹتے ہیں اور اس طریقے سے کالے کپڑے پہنتے ہیں اور صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں ابو بکر و عمر کو اور دیگر صحابہ کرام کو جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہی لوگ دراصل ہنستے حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل بھی ہیں کیونکہ ہنستے حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا پہلے ہی کہ انہوں نے بدعا بھی کی تھی کہ عراق والو کوفہ والو تمہیں کوئی ایسا امیر نصیب نہیں ہوگا تمہارے اوپر اعتماد کرے اور یقیناً یہی ہوا کہ وہاں کے لوگوں کے تعلق سے جو بھی گورنر آیا امیر آیا ہمیشہ ان کے تعلق سے بدگمانی ہی کا شکار رہا اور اعتماد ان کو حاصل نہیں ہوا اور جو بچ گئے تھے قتل سے ان کو انہوں نے بھی کہا کہ جنہوں نے نے مجھے مجھے بلایا تھا انہوں ہی قتل کیا انہیں لوگوں نے قتل کیا حضرت حسین کو اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو بلایا تھا اسی لیے جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے اس خیمے کے اندر آگ لگائی گئی تھی جس خیمے کے اندر خطوط پڑے ہوئے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پورا خط لے کر آئے تھے ڈیڑھ سو خط تھے ان کے پاس عراق والوں کو فوام کے سب نے لکھا سب کے نام تھے سرداروں کے کہ میں فلاں قبیلے کے سردار میں فلاں قبیلے کے سردار میں آپ کے میں آپ کو خلیفۃ المسلم تسلیم کرتا ہوں آپ آئیے آپ کے ہاتھ و بیعت کریں گے سارا خط بھی لے کر کے آئے اسے حسین جیلانا اس لیے سب سے پہلے جنگ شروع ہوئی تو اس خیمے کو آگ لگا دیا ان لوگوں نے جس میں خط رکھے ہوئے تھے کیوں لگایا اس لیے کہ اگر وہ خط مل گئے عبید اللہ بن زیاد کو تو ان سارے گورنروں ان سارے سرداروں کو بھی قتل کر دیا جائے گا یا ان کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی تھی اس لیے سب سے پہلے انہوں نے وہاں پر آگ لگا دی تو میرے بھائی حقیقت یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی جو روافظ ہیں دشمنان صحابہ ہیں اور قرآن کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیان کرتے ہیں یزید کو بھی گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں امیر معاویہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں میرے بھائی یزید ایک صحابی کا لڑکا تھا ایک صحابی کا لڑکا تھا ہمارے بھی قیدی صحیح بخاری کی کہ سب سے پہلے جو استث دنیا کو فتح کرے گا وہ سب کے سب مغفور ہیں سب کے سب کو معاف کر دیا گیا ہے اس کا کمانڈر تھا یزید ان کی کمانڈی میں ہنستے حسن اور حسین دونوں لڑ رہے تھے یہ باقاعدہ تاریخ ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری میں لا کے سر کے حدیث ہے کہ اول جیشن من امتی یا غزون مدینہ قیصر فاوا مقبر الحم میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو پستن دنیا کو فتح کرے گا وہ مقبور ہیں یعنی ان کو معاف کر دیا گیا ہے سب سے پہلا بحری بیڑا ہفتے معاویہ کے زمانے میں تیار ہوا ان کے لیے بھی مانوی کی بشارت ہے اور جو سب سے پہلے جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا ان کے لیے بھی بشارت ہے نبی کی اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس کی حد صحت پر تمام علماء کا اجماع ہے تو اس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس کے بارے میں یزید کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہمارے ملک کے لوگ کرتے ہیں وہ شرابی تھا زانی تھا چور تھا ڈاکو تھا اور ہفتے عائشہ سے نوز بلّہ اور اللہ کے سر کی بیویوں سے زنا کرتا تھا نوز بلّہ ہم یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور صحابی کے لڑکے کے بارے میں جو جنہیں تابعی کہا جاتا ہے جن کے اقوال باقاعدہ امام احمد نقل کیے ہیں اپنی کتاب کتاب الزہد کے اندر اس کے بارے میں ایسی باتیں آج ہم اگر ہمارا بیٹا ایسا ہو جائے تو اس کو گھر سے انسان بھگا دیتا ہے نکال دیتا ہے اتنے بڑے ملک کی حکومت کے لیے ان سے لیے بیت رہنا ایک صحابیہ رسول حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایسا کر سکتے تھے خود انسان عقل سے سوچے دماغ سے سوچے ساری باتیں اس کو سمجھ آ جائیں یقیناً ان کا قتل کرنا ظلم تھا حضرت حسین پر اور اس سے راضی بھی نہیں تھا وہ اس نے کہا جب اسے اطلاع ملی تو اس نے کہا کہ میں تو ان سے کم قتل پر بھی راضی تھا میں نہیں چاہتا کہ تم حضرت حسین کو قتل کر دو اور باقاعدہ اس نے کہا کہ تمہارے والد میرے والد سے افضل تم مجھ سے افضل تھے تمہاری ماں میری ماں سے افضل تھی لیکن یہ خلافت ہے بادشاہ اللہ تعالیٰ جس کے خاندان میں چاہتا ہے اسے دیتا ہے تو غلط کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یزید کے تعلق سے جو ہمارے ملکوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے وہ ساری باتیں غلط ہیں سب جھوٹی باتیں ہیں رافضیوں اور شیعوں کی طرف سے گڑی ہوئی باتیں ہیں جو ان کے تعلق بیان کہتے ہیں ایک مسلمان کم سے کم تو مسلمان تھا اور مسلمان کے رحمت اللہ علیہ کہنا یہ تو غلط بات نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے صحابی کا بیٹا تابعی تابعی کہتے ہیں وہ جن کی صحابی سے ملاقات ہوئی ان کو تابعی کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے فتح عرب کہا تین سو پچاس صاحب کرام نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر رکھا تھا تین سو پچاس صاحب کرام نے اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا تھا سب تاریخ ہے اور جو ہے علماء نے مسلمانوں نے بیان کیا ہے یہ ساری باتیں ہمارے یہاں کے لوگ نہیں بیان کرتے تو الغرض میرے بھائیوں خلاصے گفتگو یہ ہے کہ حسین کی شہادت بڑی شہادت ہے لیکن یہ بھی ہے کہ ان سے بھی بڑی بڑی شہادت اسلام کے اندر ہوئی کہ ہنستے حسین سب سے بڑے شہید ہیں نہیں شہید الشہدا کون ہے ہنستے حمیر حمدہ رضی اللہ علیہ کے سے تمام شہیدوں کے سردار امیر حمدہ رضی اللہ عنہ ہنستے حسین سے بڑے تھے ہنستے علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا ان کے والد تھے ہنستے عثمان کو شہید کیا گیا ہنستے عمر کو شہید کیا گیا سب شہید ہوئے ہمارے نبی کی وفات ہو وہ کر کے فات اللہ کے سر کہتی جب جب تم میں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے تو میری وفات کو یاد کرے وہ امت کے لیے سب سے بڑی تکلیف اور مصیبت والے ہمارے نبی کی وفات تو کتنا عرصہ گزر گیا چودہ سے زیادہ سال کا عرصہ گزر گیا آج بھی لوگ ماتم کرتے ہیں ہمارے نبی کہتی سے کہ جو ماتم کرتا ہے اپنا سینا کو چارج کرتا ہے اور جو ہے ماتم کرتا ہے سینا کو بھی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے لئی سمینا من شکل وہ لطم الخدود دعب دعب الجاہلیہ وہ ہم سے نہیں ہے جو اپنے گریبان پھاڑے کپڑے پھاڑے اور اپنے چہرے پر مارے ہاتھ پاؤں وہ ہم سے نہیں ہمارے لیے فرماتے ہیں رخسار پیٹے کپڑے پھاڑے جاہلیت کی پکار کرے آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ سارے ماتم کرنا گریا وزاری کرنا یہ سب حرام ہے تین دن زیادہ کسی پر انسان سوگ نہیں کر سکتا چودہ سال زیادہ عرصہ کو گزر گیا آج بھی لوگ ماتم کرتے ہیں جبکہ ہنستے علی ان سے بڑے شہید ہنستے عثمان ان سے بڑے شہید ہنستے عمر ان سے بڑے شہید ان پر کیوں نہیں ان پر کیوں نہیں ماتم کرتے ہیں لوگ انہیں پر کیوں کرتے ہیں جبکہ ماتم کرنا حرام شریعت میں تو میرے بھائی حقائق تھے ہنستے حسین رضی اللہ عنہ کی اشاد کے تعلق جو میں نے بیان کیے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ابرامین ہمیں ہر بات کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ہمیں نبی کی سنت پر قائم رکھے اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنے کی توفیق دے عامر رب العالمین بارک اللہ علیہ فرقان عدیم عنافانی ویا کو بلاۃ الکل حکیم بلاد ذکر حکیم نحت عالیہ جوکری ملک و الرحیم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والعضوان إلا على الظالمين وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله